حضور کی سپاہ کے سپاہیو اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نارا یہ لگائی صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نارا یہ لگائی صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نعرہ یہ لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابت تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے سید صدیق یا کہ عمر ہوں غنی عثمان یا کہ حیدر قرار ہوں سید یا کہ عمر جرار ہوں غنی عثمان یا کہ حیدر قرار ہوں سارے پاک ہے نہ کسی کو بلائیو ہو سارے پاک ہے نہ کسی کو بلائیو ہو تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے سارے پاک ہے نہ کسی کو بلائیو ہو تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیوں جا کے گلی گلی یہ لگائیے صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائی ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائی خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے خادم دیوان تھے جو ہاشمی حضور کے آمنا کے لال یعنی اتپور نور کے خادم دیوان تھے جو ہاشمی حضور کے آمنا کے لال پیارے اتپور نور کے انہیں بھولنا نہ کسی آن بھائیو انہیں بھولنا نہ کسی آن بھائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صاب تو ہماری جان ہے انہیں بھولنا نہ کسی آن انہیں بھولنا نہ کسی آن بھائی تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نعرہ یہ لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے ایمان کا صحابہ بنا کون ہے بولیے جی بولیے صحابہ بنا کون ہے میرے ایمان کا بھی بنا کون ہے بولیے جی بولیے بھی بنا کون ہے بولیے جی بولیے بھی بنا کون ہے ہے سوال یہ جواب تو بتائیے یہ جواب تو بتائیے صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے سوال یہ جواب تو بتائیے ہے سوال یہ جواب تو بتائیے صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہی جا کے گلی گلی نارا لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحاب ہماری جان ہے بات میری یاد رکھو اصحاب میں اور سچے عشق رسالت معاب میں بات میری یاد رکھو اصحاب میں اور سچے عشق رسالت معاب میں پھانسی پندے پہ بھی جھول جھول جائیو پھانسی پندے پہ بھی جھول جھول جائیو صحابت ہماری جان ہے صاو تو ہماری جان ہے پھانسی پھندے پہ بھی جھول جھول جائیو پھانسی پھندے پہ بھی جھول جھول جائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نعرہ یہ لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے کتنے نصیب ور عمر صدیق ہیں روزہ میں حضور کے جو آج بھی رفیق ہیں کتنے نصیب ور عمر صدیق ہیں روزہ میں حضور کے جو آج بھی رفیق ہیں دل مانے نہ تو جا کے دیکھ آئیو دل مانے نہ تو جا کے دیکھ آئیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے دل مانے نہ تو جا کے دیکھ آئیو دل مانے نہ تو جا کے دیکھ آئیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نارا یہ لگائیو تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے آپ بھائی جو ایمان ہے اس بن نرا نقصان نقصان ہے حکے صحاب لوگ ایمان ہے اس بنا میرا نقصان نقصان ہے میرے اللہ مجھے اس سے بچائیو میرے اللہ مجھے اس سے بچائیو تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے میرے اللہ مجھے اس سے بچائیو میرے اللہ مجھے اس سے صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیوں جا کے گلی گلی لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائی ہو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو تو ہماری جان ہے صحاب ہماری جان ہے جان تک ہو پہ اصحاب میں دیوارنا گزرے گی شب غم حوصلہ نہ ہارنا جان تک ہو اصحاب میں دیوارنا گزرے گی شب غم حوصلہ نہ ہارنا شم ہمت نہ کبھی بھی بجھائی ہو شم ہمت نہ کبھی بھی بجھائی ہو صحابت ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نارا صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحاب ہماری جان ہے رکھتے دل میں جی اوپے اصحاب ہم چلنے نہ یہاں دیں گے سب اصحاب ہم رکھتے دل میں جی اوپے اصحاب ہم چلنے نہ یہاں دیں گے سب اصحاب ہم آؤ ارشد حلف اٹھائیو آؤ ارشد حلف اٹھائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے آج ارشد حلف اٹھائیو آ کے ارشد حلف اٹھائیو صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی یہ لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی نارا لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے ان کی عظمتوں کے گیت گنگنائیو خوب دھوم ان کے نام کی مچائی او صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے اے حضور کی سپاہ کے سپاہیو جا کے گلی گلی یہ لگائیو صحابہ تو ہماری جان ہے صحابہ تو ہماری جان ہے